السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ناروے سے ایک کہانی ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ چھ مہینے دن رہتا ہے چھ مہینے رات دیکھیے گا نقشے میں یہ کہاں ہے عنوان ہے پراٹھا اور اسے آپ کے لکھا ہے مسعود منور نے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خاتون تھی جس کے خیر سے سات بچے تھے جن سب کو بڑی سخت بھوک لگی تھی اور وہ ان کے لیے توے پر پراٹھے پکا رہی تھی یہ بولی کے پراٹھے تھے وہ توے پر انہیں پکا رہی تھی اور پراٹھے پھول کر کپا ہو رہے تھے بہت خستہ لگ رہے تھے سارے بچے اس کو گھیرے ہوئے تھے اور ان کا ابا پاس بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اماں اماں مجھے بڑی بھوک لگی ہے مجھے تھوڑا سا پراٹھا دو نا بچوں میں سے ایک نے کہا میری پیاری ماں دوسرے نے کہا میری پیاری دلاری ماں تیسرے نے کہا میری پیاری دلاری اچھی ماں چوتھے نے کہا میری پیاری دلاری منمونی اچھی مہربان ماں پانچویں نے کہا میری پیاری دلاری منمونی اچھی مہربان سونی ماں چھٹے نے کہا میری پیاری دلاری منمونی اچھی مہربان سوہنی کھانڈ سی میٹھی ماں ساتویں نے کہا پھر سب مل کر پراٹھا مانگنے لگے وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور پھر یہ کہ وہ سب کے سب بھوکے اور شریف بچے تھے ہاں میرے بچوں ذرا رکو تاکہ پراٹھا کروٹ بدل لے اس نے کہا حالانکہ وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ اسے دوسری طرف پلٹا لے تو پھر تم سب کو پراٹھا مل جائے گا دیکھو تو کتنا پھولا ہوا ہے اور کتنا بھرپور لگ رہا ہے جب پراٹھے نے یہ بات سنی تو وہ ڈر گیا جس طرح وہ سیدھا پڑا تھا اپنے آپ پلٹا اور توے سے اتر کر کھسکنے لگا مگر پھر دوسری طرف پلٹ کر پڑا رہ گیا جب وہ دوسری طرف تھوڑا سا سینک لے چکا تو وہ مچھلی کی طرح تڑپا اچھل کر فرش پر آیا اور کسی پہیے کی طرح لڑکتا ہوا دروازے سے نکل کر سڑک پر جا نکلا ہائے ہائے خاتون کے ایک ہاتھ میں توا دوسرے میں چمٹا اور وہ بھاگی پراٹھے کے پیچھے پیچھے وہ جتنا تیز بھاگ سکتی تھی بھاگی اور سارے بچے اس کے پیچھے پیچھے اور سب سے پیچھے ان کا لنگڑاتا ہوا بوڑھا باپ ارے او ذرا رکو تو پکڑنا اسے لینا اسے ارے او وہ سب ایک دوسرے کو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے وہ سب اس اچھلتے پراٹھے کو پکڑنا اور گرفت میں لینا چاہتے تھے لیکن پراٹھا تھا کہ بھاگا ہی چلا جا رہا تھا اب حال یہ تھا کہ ان سب کی نظروں سے اجل ہو چلا تھا لگتا تھا پراٹھے کی رفتار ان سب سے تیز ہے جب پراٹھا کچھ دیر کا سفر لڑکتے ہوئے طے کر چکا تو اسے ایک آدمی ملا صبح بخیر بھائی پراٹھے اس آدمی نے کہا اللہ کی رحمت ہو میاں آدمی شادمی پراٹھا بولا پیارے پراٹھے اتنا تیز تو نہ چلو ذرا ٹھہرو کہ میں تمہیں ذرا سے چکر تو دیکھوں آدمی نے کہا <laughs> جب میں بیوی ڈیوی بوڑھے ابا اور ان کے ساتھ شور مچاتے چوزوں سے بچ نکلا ہوں تو تم سے بھی نہیں پکڑا جاؤں گا میاں آدمی شادمی پراٹھے نے کہا اور لڑکتا ہی چلا گیا آگے اسے ایک مرغی ملی سب بخیر پراٹھے میاں مرغی نے کہا سب <laughs> بخیر مرغی گرگی پراٹھے نے جواب دیا میرے پیارے پراٹھے اتنا تیز تو نہ بھاگو ذرا دم تو لو مجھے چکھنے تو دو مرغی نے التجا کی <laughs> جب میں بیوی ڈی کے بوڑھے ابا کے ان کے ساتھ شور متا مچاتے بچوں کے اور آدمی شادمی کے قابو نہیں آیا تو تم سے بھی بچ نکلوں گا مرغی گرگی پراٹھے نے کہا اور پہیے کی طرح گھومتا سڑک ناپتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی ملاقات ایک مرغے سے ہوئی ککڑوں کو سب بخیر پراٹھے میں ہو ہاں۔ مرغ نے کہا ہے مرغے گرگے پراٹھا بولا ہاں، ککڑوں کو میرے پیارے پراٹھے اتنا تیز تو نہ لڑکو ذرا دم لو مجھے اپنا ذائقہ تو چکھنے دو مرغ نے کہا جب میں بیوی ڈیوی سے بوڑھے ابا سے ساتھ چیختے چنگھاڑتے بچوں سے آدمی شادمی سے اور مرغی گرگی سے بچ کر نکل آیا ہوں تمہارے ہاتھ بھی نہیں ہوں گا میاں مرغے گرگے پراٹھے نے کہا اور لڑکتا ہی چلا گیا وہ بھی اتنا تیز جتنا کہ اس کے بس میں تھا چلتے چلتے اس کی ملاقات ایک بطخ سے ہوئی صبح خیر پراٹھے میاں بطخ بولی اے صبح خیر بطخ پراٹھا بولا ہاں، میرے پیارے پراٹھے اتنا تیز تو نہ لڑکو ذرا ٹھہرو مجھے اپنا ذائقہ تو چکھاؤ بطخ نے کہا <laughs> جب میں بیوی ڈیوی سے بوڑھے ابا سے ان کے ساتھ شور کرتے بچوں سے آدمی شادمی سے مرغی گرگی سے اور مرغے گرگے سے نکل بھاگا ہوں تمہارے ہاتھ بھی نہیں مانگا بطخ شطخ اور وہ دوبارہ اپنی ہمت کے مطابق تیزی سے لڑکنے لگا جب وہ بہت لمبا فاصلہ طے کر چکا تو اسے ایک مادہ ہنس ملی صبح بخیر پراٹھے میاں مادہ ہنس نے کہا ہاں صبح بخیر ہنسی کنسی پراٹھے نے کہا میرے پیارے پراٹھے اتنا تیز تو نہ بھاگو ذرا رکو تاکہ میں تمہیں چک کر تو دیکھوں مادا ہنس نے کہا جب میں بیوی ڈیوی کو بوڑھے ابا کو ان کے ساتھ چیخم دھاڑ بچوں کو آدمی شادمی کو مرغی گرگی کو مرغے گرگے کو اور بطخ شبتخ کو جل دے آیا ہوں تم سے ہی بچ کر نکل جاؤں گا ہنسی کنسی پراٹھے نے کہا اور چلتا چلا گیا یہاں تک کہ اس سے ایک نر ہنس ملا ہاں، صبح بخیر میاں پراٹھے نر ہنس نے کہا صبح بخیر میاں ہنس دھنس پراٹھے نے جواب دیا پیارے پراٹھے اتنا تیز تو نہ بھاگو ذرا ٹھہرو مجھے اپنا مزہ تو چکھنے دو ہنس نے کہا جب میں بیوی ڈیوی سے بوڑھے ابا سے ان کے ساتھ شور کرتے بچوں سے آدمی شادمی سے مرغی گرگی سے مرغے گرگے سے بطخ شتخ سے اور ہنسی کنسی سے نکل بھاگا ہوں تو تمہارے ہاتھ بھی نہیں آؤں گا پراٹھے نے کہا اور لڑکتا چلا گیا تیز بہت ہی تیز جب وہ لمبا سفر کاٹ چکا تو اس کی ملاقات ایک خوک سے ہوئی بخیر بخیر میاں پراٹھے پراٹھے خوک خوک نے کہا ہے ہاں، بھوک نے کہا اور لڑکتا ہی چلا گیا اتنا تیز جتنا کہ وہ لڑک سکتا تھا ہاں، نہیں ذرا ٹھہرو تمہیں اس رفتار سے اڑنے کی ضرورت نہیں ہم دونوں ایک ساتھ مل کر چل سکتے ہیں جنگل میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہو سکتے ہیں کیونکہ جنگل محفوظ نہیں ہے خوک نے کہا تب پراٹھے کو احساس ہوا اس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے چنانچہ وہ مل کر چلنے لگے مگر تھوڑی دور آگے ایک ندی پڑتی تھی خوک تو تیر سکتا تھا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن پراٹھا تیر کر ندی پار نہیں جا سکتا تھا ہیں تم میری تھوتھنی پر بیٹھ جاؤ خوک نے کہا میں تمہیں پار لے جاؤں گا پراٹھے نے ایسا ہی کیا نوف کنوف خوک نے کہا اور پراٹھے کو ایک ہی بار نگل لیا اس کے بعد پراٹھا کہاں گیا کہانی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے ہماری کہانی یہی ختم ہو گئی ہے اللہ حافظ